سید ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کو اس گناہ کا پتہ چل جائے جو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والے کے آگے سے گزر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے ایسا قدم اٹھانے کی بنسبت یہ بات زیادہ پسند ہوگی کہ وہ اس مکان پر سو سال کھڑا رہے حدیث نمبر چودہ سو پچانوے مسند احمد